صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح سے ہوگی یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ دنیا اور آخرت میں نجات اور عافیت کس طرح سے ملے گی دنیا میں پریشانیوں سے مصائب سے چھٹکارا اطمینان چین اور سکون والی زندگی کیسے نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیسے خلاصی اور رہائی حاصل ہوگی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح سے ملے گی کیا کریں ہم تو ہمیں دنیا میں بھی نجات ملے اور آخرت کے اندر بھی نجات ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین باتیں بتلائی کہ یہ تین باتیں کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی چین سکون کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات اور کامیابی سے سرفراز فرمائے گا پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی املی کا علیہ کا لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زبان مرحمت فرمائی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قیمتی نعمت ہے گویا بولنے کا ایک مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعضا انسان کو اس کے بدن کے اندر مرحمت فرمائے ہیں اس میں سے ہر ہر عضو اور ہر ہر جوڑ بہت قیمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت غیر معمولی دولت اور بہت بیش بہا دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو دی ہوئی ہے اس میں سے زبان بھی بہت ہی قیمتی دولت ہے اس دولت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو بول نہیں سکتا جس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکتے جو منہ میں زبان ہونے کے باوجود جو ہے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا اپنے دل کے خیالات کی اپنے احساسات کی اپنے جذبات کی جو ترجمانی نہیں کر سکتا اس سے زبان کی قدر پوچھی جائے کہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے یہ اگرچہ بہت چھوٹا سا عزو ہے لیکن انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اعضاء میں بڑا ہی قیمتی عزو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قیمتی عزو ہمیں مرحمت فرمایا ہے اس زبان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اس زبان کو قابو میں رکھو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس کو استعمال کرو اور جن جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے استعمال سے منع کیا ہے وہاں اس زبان کا استعمال نہ کرو اسے اپنی گرفت میں رکھو اسے اپنے قابو میں رکھو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولو اور جہاں بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جن چیزوں کے اور جن کلمات کے نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کے تلفظ سے ان کلمات کو نہ بولو ان کلمات کو نہ نکالو یہ زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب ہے جن بولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ایسے بول اپنی زبان سے بولا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت تسبیح اور ایسی باتیں جس سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں اور جس سے لوگوں کو راحت اور نفع پہنچے ایسے کلمات ایسی باتیں اپنی زبان سے بولا کرو اور وہ باتیں کہ جن کے بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گالی گلوچ کی بات ہے کسی کی برائی اور غیبت کی بات ہے ایسی باتیں زبان سے بولنا جس سے کسی کا دل چھلنی ہو جائے کسی کا دل زخمی ہو جائے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالا کرو املک کا علی کا لسانت اپنی زبان کو قابو میں رکھو یہ نجات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا نسخہ ہے انسان اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا اس کی زبان بے تحاشا چلتی ہے بے محابہ اس کی زبان جو ہے چلتی ہے کیا بول اس کی زبان سے نکل رہے ہیں اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا اس سے کس کا دل دکھ گیا کسی کا دل زخمی ہو گیا اور جو ہے اس وقت بولنے کے وقت اس کو احساس نہیں ہوتا اور پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے بول کے نتائج جو ہے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو خود بھی پریشان ہوتا ہے اور پھر دوسرے بھی اس کی زبان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ایسی باتیں بعض مرتبہ زبان سے آدمی بول دیتا ہے کہ بولتے وقت اس کو احساس نہیں ہوتا لیکن پھر اس کے نتائج اس کو پوری زندگی تک بھگتنے پڑتے ہیں ایسے بول اس نے زبان سے بول دیے بولتے ہوئے تو بول دیے اسے احساس نہیں تھا زبان کے اوپر قابو نہیں تھا زبان کے اوپر لگام نہیں تھی اس نے بول دیا اور پھر اس کے نتائج اس کا خمیازہ اور اس کی سزا خود اس کو زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے اپنے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے وہ پوری زندگی اپنی پریشانی کے ساتھ گزارتا ہے اس کی زندگی سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے آفیت ختم ہو جاتی ہے چین و سکون اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ بولوں کا زبان پر لگام نہیں تھی زبان پر قابو نہیں تھا اور ایسی باتیں زبان سے نکال دی کہ اب اس کی وجہ سے پریشانی بھگت رہا ہے اور جو ہے زندگی بھر تک بھگت رہا ہے اور نہ صرف زندگی بھر تک بلکہ ان بولوں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو ہے جہنم کے اندر جانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم کے اندر نہیں ڈالے جائیں گے مگر اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک اور حدیث میں اس کے گویا وہ حدیث اس حدیث کی تفسیر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے اور وہ بول ایسا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس بول سے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اسے بولتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے جو یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے اس بول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ تو بول گیا مگر اس سے اس کا اللہ راضی ہو گیا اس کا اللہ خوش ہو گیا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا تب اسے تو پتا چلے گا اور احساس ہوگا کہ میں نے یہ جو دو بول کہے تھے یہ اتنے اہم تھے کہ ان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر بھیج دیا اور اس کے برعکس صورت بھی بعض مرتبہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے اور وہ بول اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اسے تو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ میں نے جو یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے ہیں اس سے اپنے مولا کو اپنے خالق کو مالک کو جو ہے میں نے ناراض کر لیا ہے اور پروردگار کا غضب میرے متعلق جو ہے جوش میں آیا ہے میرے ان بولوں کی وجہ سے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ان بولوں کی کوئی اہمیت اور پرواہ اس کے نزدیک نہیں ہوتی مگر روز قیامت انہی باتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر بھیج دے گا اور جہنم کی گہری وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکیل دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے سوچو پھر بولو اب ہم جو ہے بولتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں زبان سے بول نکل گئے اب پھر پشیمانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے یہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی اس کو برا لگا ہوگا یہ جو ہے کم عقلی کی اور حماقت کی بات ہے آدمی پہلے بولے اس کے بعد جو ہے سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے انسان کو اور زبان کی یہ قیمتی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ اس کا بے تحاشا استعمال کرے اور اس کو جو ہے بالکل بے لگام بنا دے اور جیسے چاہے وہ چلتی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پابند بنایا ہے یوں بھی مومن اس دنیا کے اندر آزاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدن دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم بدن دیا ہے صحیح سالم اس میں آزادی ہے دو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہاتھ پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے یہ سب اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انعزا دینے کے بعد اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اسے ہم کہیں وہاں استعمال کرنا اور اسے ہم جہاں منع کریں وہاں اس کو استعمال نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اللہ نے ہم کو دی ہے اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بطور امانت ہم کو دی ہے اور جو چیز امانت ہوتی ہے تو جس شخص نے امانت رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر اور اس نے جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ کے بغیر اس کو جو ہے ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے اعضا ہمارا یہ بدن ہماری یہ باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے ہم اسے اس کے استعمال کے اندر پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہمیں کہیں وہاں ہمیں اسے استعمال کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خلاف ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ورنہ روز قیامت یہ اعضا گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان تمام اعضا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی دیں گے heart پاؤں انسان کے بدن میں جتنے اعضا ہے اس میں سے زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں قوت گویائی پیدا کی ہے ہر عزو کا کام الگ الگ ہے اور ہر عزو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت رکھی ہے ہاتھ میں پکڑنے کی چھونے کی اس کی صلاحیت ہے پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ہے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شنوائی اور سننے کی صلاحیت پیدا کی ہے ہر عزو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ کام رکھا ہے زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی رکھی رکھی ہے بولنے کی طاقت رکھی ہے مگر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر عضو کے اندر قوت گویائی مرحمت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی قوت مرحمت فرمائیں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آزاد بولیں گے روز قیامت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ میں بولنے کی صلاحیت پیدا فرمائیں گے یہ ہاتھ بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے جو ہے مجھے تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا تھا جن چیزوں کے پکڑنے سے تو نے منع کیا تھا اس چیزوں کو پکڑنے کے اندر اس نے میرا استعمال کیا تھا پاؤں بولیں گے اس کے کان بولیں گے اس کی آنکھیں بولے گی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بولنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ اعضا ہمیں مرحمت فرمائے اتنا قیمتی بدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اس کے استعمال میں ہم آزاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں لگا رکھی ہے اللہ نے جہاں کہا ہے وہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نجات اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی اپنی پریشانیوں سے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تو اس کا پہلا نسخہ یہ ہے اس نجات کا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کا بے تحاشا استعمال نہ کرو اللہ کی مرضی کے خلاف اس کا استعمال نہ کرو کسی کے برائی کے اندر کسی پر بہتان تراشی کے اندر کسی کو جو ہے برا بھلا کہنے کے اندر جھوٹ بولنے میں غیبت میں اس کا استعمال نہ کرو خوب اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو اور پہلے سوچو اور اس کے بعد بولو بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ بول یہ کلمات جو میں اپنی زبان سے نکالنے جا رہا ہوں اس سے کہیں میرا اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا اس سے جو ہے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا اور اس سے جو ہے کسی کی عزت کے اوپر تو جرح نہیں آئے گی میرے ان کلمات کے بولنے کی وجہ سے پہلے سوچو اور اس کے بعد بولو یہ نجات کا جو ہے فارمولہ ہے یہ نجات کا نسخہ ہے آج ہم اپنی نجی زندگیوں کے اندر جو ہے جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں اور ہم میں سے بیشتر جو ہے کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہیں ہم اس کی وجوہات کی گہرائی کے اندر جائیں کہ ہماری زندگیاں کیوں پریشان ہے میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ اور اس کی وجہ جو ہے ہماری زبان ہے ہم اس کا جائزہ لیں ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں ہمارے تعلقات لوگوں سے کشیدہ ہے ہمارے خاندان والوں سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہے بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی باپ کے بیٹے سے نہیں بنتی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں قرابت داریوں میں جھگڑے ہیں رشتے داروں کے اندر جھگڑے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہن ہمیشہ پریشان اور الجھنوں کے اندر رہتا ہے کیا وجہ ہے ہم اس کا جائزہ لیں اس کے وجوہات اور اسباب کے اوپر جو ہے نگاہ ڈالیں اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس کی تہ میں اور گہرائی میں یہ بات نظر آئے گی کہ یہ سب کارنامے اور یہ سب کرتوت ہماری زبانوں کے ہیں ہم ایسے بول بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلقات جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تعلقات کے اوپر اثر پڑتا ہے اور جو ہے گھرانے جو ہے آپس کے نا اتفاقیوں کا اور آپس کے قطع تعلقات کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہماری زندگی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے استعمال کا حکم دیا بس وہی اس کا استعمال کرو اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ان چیزوں کے اندر اپنی زبان کو استعمال نہ کرو آج ہماری کون سی محفل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے مومن بھائی کے متعلق جو ہے برائی کی بات نہ کرتے ہوں کون سی کون سی ہماری مجلس کون سی جو ہے ہماری محفل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں غیبت نہ ہوتی ہو جہاں دو چار آدمی جمع ہوئے دو آدمی جمع ہوئے تھوڑی دیر باتیں ہوئی ضرور ضرور کوئی شخص ایسا آئے گا کہ کوئی شخص کا تذکرہ اس طرح سے آئے گا کہ جس میں اس کو برائی سے یاد کیا جائے گا اس کی غیبت کی جائے گی اور یہ غیبت کا گناہ تو ایسا عام ہے عوام تو عوام خواص کے درمیان بھی یہ گناہ عام ہے اور اتنی بے پرواہی کے ساتھ اور اتنی عمومیت کے ساتھ اس گناہ کو کیا جاتا ہے کہ گویا کہ غیبت کے غیبت ہونے کا اور اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے اتنی آسانی کے ساتھ اتنی بے پرواہی کے ساتھ اور اتنے بے تکلفانہ ہم اپنے بھائیوں کی برائی کر لیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو بالکل ان کے لیے مناسب نہیں ہوتی ایسی باتیں کہہ دینا ہمارے لیے جو ہے کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بھائی کے متعلق جو چاہے کہہ دیتے ہیں یہ یہ, یہ زبان کا کرشمہ حالانکہ غیبت یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے قرآن کریم کے اندر اس اس گناہ کی جو ہے شناخت اور برائی بیان فرمائی ہے شاید کسی گناہ کی ایسی شناخت اور ایسی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا بعضا تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور پھر غیبت کی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں احدکم لحم اخیہ فکرہتموہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں کا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے یعنی کوئی ایسا ایسا آدمی جو سخت سے سخت دل رکھنے والا ہو اور جس کی زندگی برائیوں سے بھری پڑی ہو اور جو ہے ایسا بدکار آدمی بھی کیسا ہی بغیر دنیا کا آدمی ہو وہ بھی یہ پسند نہیں کرے گا اس کا دل بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بھائی کا اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت جو ہے کھائے اور اپنے دانتوں کے اندر اس کو چبائے دنیا کا دنی سے دنی شخص بھی اور دنیا کا کمینے سے کمینہ شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے برائی بیان کرتے ہو یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے برا کام ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا کام ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے تم کوئی بری بات کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ بھائی کی مسلمان بھائی کی پیٹ کے پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ جو جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس سے اس کو برا لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہو کہ اگر سامنے اس کو کہا جائے تو اس کو برا لگے اس کا دل دکھے ایسی بات اس کی پیٹ کے پیچھے کہو تو یہ غیبت ہے حضرت صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز اس میں ہو تو وہ برائی جس کا ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کر رہے ہیں واقعی وہ برائی اس میں ہے اس لیے ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے اگر نہیں ہے اور کہہ رہے ہو پھر یہ تو بہتان ہے اس سے بھی آگے کا درجے کا جو ہے گناہ ہے اس لیے ہم ہمیں جو ہے اپنی زبانوں کا میرے بھائیوں صحیح استعمال کرنا چاہیے آج ہم اپنی زبانوں کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ہماری زبانوں پر لگام نہیں ہے نہ ہمارا مرد نہ ہماری عورت نہ ہمارا بچہ نہ ہمارا بوڑھا کسی کی زبان پر لگام نہیں ہے اب راستے سے محلوں سے گزر جائیں آپ کو دس گالیاں سننے کو ملے گی بچے کی زبان پر بھی بڑے کی زبان کے اوپر بھی جو ہے گالیاں ہیں ایسی باتیں ہیں جو بالکل نہ زیبا اور نہ مناسب ہے ایک شریف آدمی کے کان میں جب یہ باتیں پڑتی ہے وہ کلمات پڑھتے ہیں تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے مگر ہماری زبانوں سے بے تحاشا اور ہماری زبانوں سے بے تکلفانہ وہ کلمات اور ایسی گالیاں اور ایسے ایسی باتیں جو ہے جاری ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے آج اسی زبان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں املک کا علی لسانک حضرت اخبا ابن عامر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نسخہ یہ بتایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تم نے نجات کا راستہ پوچھا ہے تم نے جو ہے آفیت کا راستہ پوچھا ہے تو اس کا فارمولہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو دنیا میں بھی پریشانیوں سے محفوظ رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہو گے اس کے بعد دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وبئی تم اور چاہیے کہ تمہیں تمہارا گھر سمائے رکھے یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کے اندر رہو ضرورت سے زیادہ اور اپنے کام کاج کے بغیر اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو محفلوں میں مجلسوں میں چوراہوں پر راستوں پر دکانوں پر چائے کے اسٹالوں پر اپنے آپ کے اپنے آپ کا وقت ضائع نہ کیا کرو محفلیں لگا کر راتوں کو دیر تک جو ہے گپے نہ مارا کرو اپنا کام کاج پورا ہو جائے اپنے گھر میں آ جاؤ کچھ نہیں کر سکتے ہو آرام کرو سو جاؤ مگر ضرورت سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو گھروں سے باہر بازاروں میں راستوں پر بدکاری کے اڈے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گناہ اور نافرمانیاں جو ہے اعلان کیے جا رہے ہیں روز بروز نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں جتنا گھر سے باہر رہو گے فتنوں کا شکار ہو جانے کا اندیشہ ہے اللہ کے معاشی میں مبتلا ہو جاؤ گے ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور جب اللہ کے نافرمانی کے کام کرو گے تمہاری زندگیاں پریشانیوں سے بھر جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا اس لیے آفیت اسی میں ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہو السلام تو پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سلامتی جو ہے تنہائی کے اندر ہے آدمی تنہائی میں اور زیادہ جو ہے ضرورت سے زیادہ اختلاط نہ رکھے ضرورت سے زیادہ جو ہے خلط ملت نہ رکھے تنہا اپنے آپ کو رکھے تو جو ہے اس میں ہی آدمی کی سلامتی ہے بہت سارے فطروں سے حفاظت इजाजत है آج جو ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاشی کا بازار گرم ہے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کی نافرمانیوں کے گویا اڈے لگے ہوئے ہیں اس اس کے نافرمانیوں کے بازار جو ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بازار لگے ہوئے ہیں آدمی جو ہے کیچڑ کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اثر اور اس کا چھیٹا اس کے بدن کے اوپر اڑتا ہی ہے بازاروں میں جاؤ گے گھروں سے ضرورت سے زیادہ باہر نکلو گے تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ضرور متاثر ہو اس لیے تمہاری حفاظت اس میں ہے آفیت اس میں ہے اطمینان اور سکون اس میں ہے کہ ضرورت سے زیادہ اپنے گھروں کو گھروں سے جو ہے باہر نہ نکلا کرو اب جو کام ہے اور ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے گھروں سے باہر نکلو اپنی ضرورتیں پورا کر لو اس کے بعد یا تو اپنے گھر میں اپنا وقت گزارو یا اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر اپنا وقت گزارو یہ دوسرا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ولیسا کبئی تم اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے یعنی ضرورت سے زیادہ گھروں سے باہر نہ نکلا کرو اپنی ضرورت اپنے کام کاج پورے کر کے اپنے گھروں کے اندر جو ہے رہا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہو اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولیب کی اعلیٰ خطی اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا کرو عافیت اطمینان سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اپنے گناہوں کے اوپر روتا رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا نافرمانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ جو سارا نظام چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں ہواؤں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا پانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا دن رات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا پھر یہ موسمیں جو ہے کبھی سردی کبھی گرمی اور کبھی بارش کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا نظام ہے اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کائنات کا یہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نظام چلایا انسانوں کے فائدے کے لیے ہواؤں کا نظام چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے یہ موسموں کا آنا موسموں کا تبدیل ہونا یہ انسانوں کے فائدے کے لیے موسموں کے تبدیل ہونے سے انسانوں کی صحت بھی برقرار رہتی ہے جو پیداوار ہے وہ بھی جو ہے اگر یہ موسم ٹھیک چلتی رہتی ہے تو پیداوار بھی جو ہے صحیح اور درست رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام انسانوں کے فائدے کے لیے چلایا ہے اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک سے چلاتے رہتے ہیں اور اگر یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اللہ سے بغاوت کے ساتھ اللہ سے سرکشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو پھر یہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ گڑبڑا دیتے ہیں پھر جو ہے بارشیں اپنے وقت پر نہیں ہوتی پھر سردیاں اپنے وقت پر نہیں ہوتی پھر یہ پانی کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا سمندر اور یہ ندیاں اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہایا یہ جو ہے اپنا بہاؤ اور اپنے بہاؤ کی رو تبدیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے پھر ہواؤں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی طوفان لے آتے ہیں یہ زمین جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی قرار کے لیے بنائی اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکے دیتے ہیں ہلاتے ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے چونکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر آ گئے تو بندہ جب تک اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتا ہے کائنات کا نظام ٹھیک سے چلتا رہتا ہے اور اگر یہ نافرمانی پر آ جاتا ہے تو کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ گڑبڑا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے نبی ایک اور پھر لوگوں کی زندگیاں پریشان ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رویا کرو گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں نافرمانی تو انسان سے ہو جاتی ہے انجانے چونکہ نفس و شیطان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مگر اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے رہنا چاہیے کہ جس سے کائنات کا نظام ٹھیک سے چلتا رہے ورنہ گناہ ہوتے رہیں گے اللہ سے استغفار نہیں ہوگا تو پھر کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ گڑبڑا دیں گے اور دنیا پریشانیوں سے بھر جائے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے روتے رہو استغفار کرتے رہو وسطرو یوم و بنین اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں سے اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا میرے میرے بھائیوں آج ہم اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے جو ہے ہم دکھی ہیں کیا اولاد کہا نہیں مانتی اولاد نافرمان فرمان ہے میرے بھائیوں یہ نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا ہماری زندگیوں میں رونا نہیں ہے ہماری زندگیوں میں استغفار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم اپنے آنسو نہیں بہاتے اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال ہونے کے باوجود ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں ہماری اولاد ہے جو انسان کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے مگر وہی دکھ اور پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اس لیے کہ استغفار اور رونا نہیں ہے قرآن کہتا ہے وسطر بنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو اللہ ان مالوں سے تمہاری مدد کرے گا ان اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا غرض یہ کہ اس یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مختصر حدیث ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلیم مرحمت فرمایا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت مختصر اور چھوٹی ہوتی تھی مگر اس کی تشریح کی جائے تو دفتروں کے دفتر بھر جائے اور انسانوں کی زندگیاں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بن جائے اگر اس چھوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کر لے یہ حدیث پاک اسی کا نمونہ ہے ایک سطر کی حدیث ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا نسخہ اور فارمولہ ہمیں اس میں بتلا دیا حضرت اخبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں حضرت اخبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی دنیا میں پریشانیوں سے آخرت میں عذاب سے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 شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره وذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر